السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قبرستان کے اندر اگر بتی اور یہ آگ کا جلانا اور اگر بتی وغیرہ لگانا یہ درست نہیں ہے ہاں قبرستان کے گیٹ پر باہر کی طرف کہیں خوشبو کے لیے لگا سکتے ہیں